حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ وہ ہی کو ملے گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچاس